آزاد کشمیر کے الیکشن میں زندگی برباد کرنے والوں غزوہ ہند شروع ہو گیا اور تم ابھی دیواروں پہ اپنے نام لکھوانے میں مشغول ہو جبکہ جنت کا رجسٹر کھلا ہوا ہے وہاں تم نے نام نہیں لکھوانا تھا کیا ان الیکشنوں کے اندر بیس بیس لاکھ خرچ کرنے والوں اسی بیس لاکھ پچیس لاکھ سے کشمیری بیٹی کے ہاتھ میں تم نے بندوق دے دی ہوتی تمہیں ممبری سے زیادہ مقام مل گیا ہوتا تمہیں اپنی الیکشن کمپین پہ یہ خرچہ کرنے کی بجائے انڈین آرمی کا مقابلہ کر کے غزوہ ہند کی شرکت کا ثواب حاصل کرنا چاہیے تھا وہ خطہ جنت کی خوشبو سے مہک رہا ہے یہ خطہ تعصب کے ناروں سے جر رہا ہے برادریوں کو آپس میں لڑایا جا رہا مسلمان کو مسلمان کے پیچھے کھڑا کیا جا رہا ہے اور کون سی برادری ہے میری یا تمہاری ہم کلمہ پڑھ کے نبی کے قدموں میں گر چکے ہیں وہی ہماری معراج ہے وہی ہماری برادری ہے کیوں آپس میں تعصب کیوں جھگڑے ہیں کیوں گرے بانوں میں ہاتھ کیوں چوروں اور ڈاکوں کو آگے رکھا جا رہا ہے کیوں سینماؤں کی کلچر کو بڑھا کے منی سینماؤں میں گندی فلمیں دکھائی جا رہی کیوں بیٹیوں کے سر کا دوپٹا مسلمان خود اتار رہا ہے کیوں آج زنا اور بدکاریاں عام ہو رہی ہیں مسلمانوں کشمیر میں شہدا ہیں ان کی لاشیں آ رہی ہیں وہاں سے ان کے جسموں کی خوشبو آ رہی ہے اس مجمع میں شہیدوں کے وہ رسا بیٹھے وہ تم سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے بچوں نے کس چیز کے لیے قربانی دی تھی برطانیہ کے گرین کارڈ لے کر اور وہاں شراب پینے والوں کو سلوٹ نہ کرو ان جنت کے شہزادوں کو سلام کرو تمہاری آخرت بن جائے